بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرویو حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالیٰ کا چوالیس سوالات پر مشتمل مفصل انٹرویو جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تعارف جواب میں اللہ تعالیٰ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میرے والدین نے میرا نام محمد مسعود اظہر رکھا ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے آپ کی وابستگی کب اور کیسے ہوئی جواب مجھے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون میں تعلیم کے دوران اس وقت سب سے پہلے جہاد کی آواز سننے کو ملی تھی جب پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ مجاہدین جن کا تعلق جامعہ ہی سے تھا افغانستان گئے اور مولانا ارشاد شہید رحمہ اللہ کی تحریک سے وابستہ ہوئے ایک مرتبہ جب میں ابتدائی درجات میں پڑھتا تھا تو معلوم ہوا کہ جامعہ کے پرانے دارالاقامہ کے بتیس نمبر کمرے میں ایک مجاہد کا بیان ہو رہا ہے میں وہاں گیا تو ایک مجاہد جو جامعہ ہی کے فاضل تھے بیان فرما رہے تھے ان سے افغانستان کی باتیں میں نے پہلی بار سنی کہ آپ حضرات سردیوں کے لیے فلاں لباس رکھیں فلاں قسم کا کوٹ رکھیں گرم چادر ساتھ لیں پھر آپ کو تربیت کرنی ہوگی بس ان کی یہ باتیں دل کو بہت زیادہ اچھی لگیں اس کے علاوہ مدرسے میں رہتے ہوئے آپ کو علم ہے کہ جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے اس میں جہاد کا واضح تذکرہ موجود ہوتا ہے اس لیے کسی دینی ادارے کے طالب علم کے لیے جہاد کوئی اجنبی چیز نہیں ہوتی البتہ تربیت جہاد کا یہ سارا سلسلہ سن کر ایک خوشی سی دل میں محسوس ہوئی پھر جو اس زمانے میں جہادی تنظیمیں کام کر رہی تھیں انہوں نے کچھ تقریری مقابلے بھی رکھے میں نے ان میں سے کئی مقابلوں میں شرکت کی اور جہاد کے موضوع پر بیان کیا میں اس وقت درجہ ثالثہ کا طالب علم تھا پھر جب میں درجہ سادسہ میں پڑھتا تھا تو حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ نے پہلی بار طلباء کو افغانستان بھیجا غالباً کچھ عرصہ قبل ہی ان کی مولانا جلال الدین حقانی سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ طلباء کو جہاد میں بھیجے گئے اس کے بعد تو بنوری ٹون میں جہاد کا تذکرہ بہت زیادہ ہونے لگا خود میں نے بھی جہاد کے لیے جانے سے پہلے اپنے خاندان کے بعض افراد کو جہاد میں جانے کی دعوت دی جن میں میرے ایک بھائی بھی شامل تھے وہ مجھ سے پہلے وہاں جا کر تربیت حاصل کر کے آئے لیکن چونکہ طالب علمی کے زمانے میں زیادہ رجحان پڑھائی کی طرف تھا اور میرے مرشد حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نے مجھ پر یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ میں زیادہ وقت تعلیمی سرگرمیوں میں گزاروں لہٰذا عملی شرکت نہ ہو سکی دورہ حدیث کا میں نے امتحان دیا اور ابھی نتائج نہیں نکلے تھے کہ میں جہاد کے لیے تیار ہو گیا جس کے لیے میں نے بہت پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اس کے لیے کپڑے بنوائے تھے اور بہت اہتمام کیا تھا پھر حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب شہید رحمہ اللہ کے مشورے سے میں افغانستان چلا گیا سب سے پہلے ایک ہفتہ خوست کے علاقے میں گزارا اور وہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ اللہ ساری زندگی جہاد سے وابستہ رہوں گا اس دوران کچھ بیانات بھی ماسکر میں کیے تھے جو مجاہدین میں جہاد کی دعوت کے عنوان سے معروف ہوئے ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا اور ان کی کیسٹیں وغیرہ بھی چلنا شروع ہو گئیں پھر جب میں واپس آیا تو باقاعدہ جہاد سے وابستہ ہو گیا اور تربیت بھی کی مجاہدین کے لیے فوری طور پر ایک رسالہ بھی سدائے مجاہد کے عنوان سے نکالا اور اسی طرح جو دوسری جہادی ذمہ داریاں تھیں ان کے ساتھ بھی وابستہ ہو گیا یوں دورہ حدیث کے سال سے فراغت ہوتے ہی میری جہاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ عملی نسبت جوڑ دی جو ابھی تک کسی نہ کسی انداز میں جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک جہاد کے ساتھ نسبت قائم رہے اور اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی اس سے محروم نہ فرمائے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے راستے میں کن کن حضرات کا آپ کی تربیت میں نمایاں کردار رہا جواب انسان کی زندگی میں مختلف شخصیتیں آتی ہیں اور مختلف افراد آتے ہیں لیکن میرا اس سلسلے میں شروع سے ہی ایک نظریہ رہا ہے اور جس طرح سے میری زندگی کا تجربہ بڑھتا گیا میرا اس بات پر بہت زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ جب تک کسی انسان کا حسن خاتمہ نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو کر دنیا سے رخصت نہ ہو جائے اس کے بارے میں لب کشائی کسی بھی انداز میں بہت زیادہ احتیاط کی متقاضی ہوتی ہے اسی لیے میں شخصیات میں سے جو زندہ شخصیات ہیں ان پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ان سب کو جہاد پر قائم رکھے البتہ میرے جو رفقا اور ساتھی شہید ہو چکے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہیں نہ میں کبھی بھلا سکتا ہوں اور نہ میرا ضمیر گوارہ کرے گا کہ میرا دل ان کی یاد سے خالی ہو ان حضرات کا میری تربیت میں بہت بڑا دخل ہے بلکہ ان کی یادیں اور ان کا مقدس خون بہت زیادہ مشکل لمحات میں بھی میرے لیے ہمت اور ڈھارس کا سبب بنتا ہے سب سے پہلی شخصیت جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور میری ٹوٹی پوٹی سی جہادی زندگی پر اس نے اثر ڈالا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا وہ ہمارے کمانڈر بھائی عبدالرشید رحمہ اللہ تھے جو خوست میں شہید ہوئے اور آخری شخص جو میری یادوں پر غالب رہتا ہے وہ میرے دیرینہ ساتھی رفیق اور ہم سفر کمانڈر سجاد شہید رحمہ اللہ تھے اور ان دونوں کے درمیان شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں پاکستانی افغانی اور عرب بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو مجھے یاد ہیں اور یاد رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو اس کے نزدیک مقبول ہیں مجھے ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتاری سے پہلے آپ نے صحافت کی لائن میں کیا کیا خدمات سر انجام دیں جواب میرے لیے صحافی کا لفظ غالباً میری گرفتاری کے بعد زیادہ مشہور ہو گیا ورنہ حقیقت میں میں مدرسے کا طالب علم ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاد کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے طالب علمی کے زمانے سے لکھنے کا شوق اپنے بعض اساتذہ کرام کی توجہ سے نصیب ہوا تھا جب میں بارہ سال کی عمر میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں پڑھتا تھا تو اپنے ایک استاد محترم کی ترغیب پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوانے پر ایک مضمون لکھا تھا جو انہوں نے جنگ اخبار میں چھپوا دیا یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات تھی کہ زندگی میں پہلا مضمون ایسی عظیم شخصیت پر اور پھر میرے استاد محترم کا احسان ہے کہ انہوں نے حوصلہ بڑھانے کے لیے اس مضمون کو جنگ اخبار میں شائع کروا دیا اس کے بعد سے دل و دماغ میں یہ بات سمائی رہی کہ اپنے معافی ضمیر کو لکھنے کی کوشش کی جائے اس سلسلے میں طالب علمی کے زمانے میں ہم پانچ طالب علموں نے مل کر ایک اصلاح کمیٹی بنائی تھی کہ جو ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں گے اور جو خامیوں کو تائی دیکھیں گے اس پر دوسرے کو مطلع کریں گے کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے ساتھیوں نے اس کمیٹی کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالی یہاں یہ بات بھی ضمن بتا دوں کہ اس اصلاحی قدم کی اتنی برکات ظاہر ہوئیں کہ اس کمیٹی کے بیشتر ممبر آج الحمد جہاد کے مبارک راستے میں لگے ہوئے ہیں اسی کمیٹی میں ہم نے مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا میں عنوان تقسیم کر دیا کرتا تھا اور پھر سب مضمون لکھا کرتے تھے اس کے بعد پھر بعض جرائد میں بھی لکھنے کا موقع ملا جب میں درجہ سادسہ میں پڑھتا تھا تو حرمین شریفین سے واپسی پر دہلی کالونی کے بزرگ دوست حاجی خلیل صاحب کے اصرار پر حج کے مسائل کے بارے میں ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا جو انمول تحفے کے نام سے شائع ہوا میری اس تحریر کی میرے استاد محترم حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ نے بہت سی جگہ پر اصلاح بھی فرمائی انہی دنوں میں نے بعض اصلاحی پمفلیٹ بھی لکھے جن میں سے ایک داڑھی کے موضوع پر تھا جو بہت بڑی تعداد میں شائع ہوا اس کے علاوہ عقائد سے متعلق بھی بعض اشتہارات اور پمفلٹ ساتھیوں نے لکھوا کر شائع کیے انہی دنوں ہفت روزہ ختم نبوت میں بھی میرے بعض مضامین شائع ہوئے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے صدائے مجاہد کی جرا کی توفیق عطا فرمائی اس رسالے میں نہ تو کوئی عملہ تھا نہ ہی رفقا چنانچہ بعض اوقات مجھے آٹھ آٹھ نو نو مضامین قلمی ناموں سے لکھنے پڑتے تھے اس طرح صدائے مجاہد ہی میں میرے اکثر مضامین شائع ہوئے اس کے بعد مضامین لکھنے کا سلسلہ چل پڑا اور بعض کتابیں بھی لکھی گئیں بعض انٹرویو بھی عرب رسالوں میں شائع ہوئے بہرحال اللہ تعالیٰ نے قلم اور کاغذ کے ساتھ جو سلسلہ جوڑا وہ کافی فعال رہا خصوصاً ہوائی جہاز کے سفر کے دوران میرا سب سے اہم مشغلہ یہی ہوتا تھا کہ مضمون لکھتا رہتا اور اب جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ضرب مومن میں بھی لکھنے کی توفیق ملتی رہتی ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدائے مجاہد اور آپ کی داستان اپنی زبانی سنائیے جواب بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو نظریاتی تعلق کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہوتی ہے اسی طرح صدائے مجاہد بھی میرے دل کی دھڑکن کو تیز کرنے والا ایک لفظ ہے کیونکہ میں اسے بیٹے کی طرح محبوب رکھتا تھا اسی لیے میں حرم شریف کے سفر کے دوران ملتظم کے ساتھ چمٹ کر اس رسالے کے لیے دعائیں کرتا تھا میں اس رسالے کو نکالنے کے لیے بہت فکر مندی کے ساتھ محنت کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی بے وضو ہونے کی حالت میں نہ لکھا جائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نظریاتی مواد مسلمانوں کو ملے صدائے مجاہد کے ساتھ یہ رشتہ الحمد بہت مضبوط رہا اور اس زمانے میں اس رسالے کی مقبولیت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ یورپ کے بعض ممالک میں جب میرا سفر ہوا تو وہاں کے بعض نو مسلم ساتھی جو اردو سیکھ چکے تھے وہ صدائے مجاہد کے بہت سے مضامین کا انگلش میں ترجمہ کر کے مفت تقسیم کرتے تھے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس رسالے کی ذمہ داری چونکہ تنہا میرے اوپر تھی لہٰذا میں اس کے لیے وقت نکالنے کی پوری کوشش کرتا تھا جب مجاہدین میں اتحاد و اتفاق کی صورت پیدا ہوئی تو یہ بحث چلی کہ اس متفقہ جماعت کا ترجمان کون سا مجلہ ہونا چاہیے تو میں نے طبی محبت کی بنا پر صدائے مجاہد کی بھرپور حمایت کی اور الحمد للہ شعرا نے اسے متفقہ طور پر ترجمان تسلیم کیا جو میرے لیے بہت زیادہ خوشی اور سعادت کی بات تھی جب رسالہ کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا تو تب بھی میں باقاعدگی سے اداریہ لکھ کر کراچی سے اسلام آباد بھیجا کرتا تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے ہندوستان جانے سے صرف ایک دن پہلے صومالیہ کے حالات کے بارے میں اداریہ لکھ کر اسلام آباد روانہ کیا اور خود ہندوستان روانہ ہو گیا وہاں جا کر بھی صدائے مجاہد بہت یاد آتا تھا چنانچہ میں نے جیل میں اس کی یاد میں ایک مضمون پیارے صدائے مجاہد کے عنوان سے لکھا تھا جب ساتھی اس مضمون کو پڑھتے تھے تو میری صدائے مجاہد سے محبت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسوں آ جاتے تھے کیونکہ انہیں بھی اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ مجھے صدائے مجاہد کی جدائی کا کتنا غم ہے مگر گرفتاری کے دوران ایک عرصہ تک میرا صدائے مجاہد سے تعلق کٹا رہا تہاڑ جیل پہنچنے کے بعد جب لکھنے کی کچھ سہولت ملی تو میرا رابطہ بھی ہوا اور میں نے اپنے بعض مضامین صدائے مجاہد کے لیے بھی بھجوا دیے جن میں نااہل کا کمزور میدہ کے نام سے ایک اداریہ بھی شامل ہے صدائے مجاہد کا یہ نسخہ کسی طرح سے جب میرے پاس جیل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس میں مدیر کی حیثیت سے میرا نام لکھا ہوا ہے تو میں نے مجاہدین کے ایک ذمہ دار صاحب کو اس بارے میں خط لکھا اور اس میں کہا کہ مدیر کی یہ شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورا رسالہ اس کی نظروں سے گزرے بغیر شائع نہ ہو تو چونکہ میرے لیے اس مصولیت کا نبھانا ممکن نہیں ہے اور جہاد اور جہاد کا کوئی بھی کام کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے تو اس لیے ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عذراہ کرم اس رسالے سے میرا نام حذف فرما دیجیے یہ خط میں نے جیل سے بھیجا اور اس وقت جو مجاہدین کے ذمہ دار تھے ان تک پہنچا مگر غالباً مختلف وجوہات کی بنا پر اس پر عمل نہ ہو سکا اور میری رہائی کے دن تک اس پر میرا نام بطور مدیر لکھا جاتا رہا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے بعد ان حضرات سے صدائے مجاہد کے بارے میں گفتگو ہوئی اور رسالے کی ڈکلیریشن چونکہ حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب کے نام پر ہے اور انہوں نے ملتان میں ختم نبوت کانفرنس کے دوران ایک تحریر کے ذریعے اس بات کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ صدائے مجاہد کو اس کے گم شدہ مدیر تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی لہٰذا میں اسے ان کے حوالے کر رہا ہوں لیکن ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ ہم الجھاؤ اور انتشار کی چیزوں سے بچ کر مثبت کام کریں گے چنانچہ اسی اصول اور نظریے کی وجہ سے صدائے مجاہد سے میری جدائی کا دور چل رہا ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ دائمی ہے یا عارضی ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح نفس کے سلسلے میں آپ کا تعلق کن بزرگوں سے رہا جواب مسلمان کے لیے نفس کی اصلاح ایک فرض ہے اور اس فرض سے غافل ہونا مسلمان کے لیے نقصان دہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی بے شمار کوتاہیوں کے باوجود طالب علمی کے زمانے سے اپنے بعض اساتذہ کرام خاص طور پر مفتی عبدالسمیع صاحب شہید رحمہ اللہ کی توجہ اور عنایات کی برکت سے اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ میں جب درجہ ثالثہ کا طالب علم تھا تو میں نے حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ سے بیت کی درخواست کی یہاں یہ بات بھی ضمناً قابل ذکر ہے کہ میرے نانا محترم الحاج محمد حسن چغتائی صاحب حرم شریف میں مقیم ہونے کے باوجود طالب علمی کے زمانے میں میری کڑی نگرانی فرماتے تھے اور مسلسل خط و کتابت کے ذریعے میری رہنمائی فرماتے رہتے تھے میں نے جب اپنی بیت کے ارادے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے انتہائی ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا اور ایک مفصل خط میں مدلل انداز سے ثابت کیا کہ ہمارے اکابر طالب علموں کو بیت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور نصیحت فرمائی کہ اپنی پوری توجہ علم کے حصول کی جانب دو اور بیت وغیرہ کے معاملات سے فی الحال دور رہنا زیادہ بہتر ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت اپنے نانا جی کو کئی صفحات کا جوابی خط لکھا تھا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بے شک ہمارے اکابر طالب علمی کے زمانے میں بیت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے لیکن اس زمانے اور اس زمانے میں فرق ہے اس لیے کہ اس زمانے میں طالب علم کو حصول علم کے لیے بہت سی تکالیف اور مجاہدے برداشت کرنا پڑتے تھے وہی اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو جایا کرتے تھے بہت بڑی بڑی کتابیں تھیں اساتذہ کی کڑی نگرانی تھی رہائش کے سلسلے میں سخت دشواریاں پیش آتی تھیں اور اپنے گھروں سے سال ہا سال تک دور رہنا پڑتا تھا جبکہ اس زمانے میں طلباء کو بہترین رہائش میسر آتی ہے کھانے کے لیے دال کی بجائے گوشت اور دوسری چیزیں ملتی ہیں برتن بھی نہیں دھونے پڑتے اور بھی کوئی ایسا مجاہدہ نہیں ہوتا جس سے نفس کی اصلاح ہو سکے اس لیے بیت زیادہ مناسب ہے اپنے نانا جی کے ساتھ یہ تحریری مناظرہ کئی خطوط میں جاری رہا اور بلاخر انہوں نے اجازت دے دی جب میں نے حضرت اقدس مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی تو انہوں نے حضرت اقدس مفتی عبدالسمیع صاحب شہید کی سفارش پر اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا اور اذکار کی تلقین فرمائی پھر میرا رشتہ اصلاح حضرت ہی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ حضرت بیمار ہو گئے اور میں خود گرفتار ہو گیا جب میں تہاڑ جیل پہنچا تو مجھے عزیزم محمد یوسف اظہر کے ایک خط سے حضرت مفتی صاحب کے انتقال کی خبر ملی جسے سن کر بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوا کہ اپنے شیخ کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا ان کے بعد مختلف اکابر سے اصلاح کا سلسلہ رہا اور وہ اصلاح فرماتے رہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جہاد کے سلسلے میں کن کن ممالک کا سفر ہوا جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی ممالک میں جانا ہوا جن میں عرب ممالک خاص طور پر قابل ذکر ہیں افریقہ بھی کئی بار جانا ہوا اسی طرح یورپ کا بھی سفر ہوا سمرکند و بخارا کے سفر کی بھی شہادت ملی بنگلہ دیش کے بھی کئی اسفار ہوئے یوں میرے کل غیر ملکی اسفار کی تعداد ستائیس تک بنتی ہے جو میں نے مختلف اوقات میں کیے تھے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا کے بہت سے خطوں کا مشاہدہ کیا وہاں کے مسلمانوں کے حالات اور جہادی فضاؤں کو کیسا پایا جواب چونکہ میرا سفر اکثر جہاد ہی کے عنوان سے ہوتا تھا لہٰذا میری مسلمانوں کے حالات اور جذبات پر خاص طور پر نظر ہوتی تھی ہر جگہ اس سلسلے میں میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خون میں جہاد کی محبت شامل ہے لیکن جس طرح بعض اوقات خون بیماریوں کی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے اسی طرح جہاد کی بھی بعض عوامل کی وجہ سے اور جہاد و کتال کی دعوت بند ہو جانے کی وجہ سے محبت کافی دبی ہوئی محسوس ہوئی لیکن جب بھی ان کے سامنے تھوڑا سا اس موضوع کو بیان کیا گیا تو مسلمانوں نے فوراً لبیک کہا مجھے یاد نہیں کہ اس طویل عرصے میں جب کہ میری لاکھوں افراد سے ملاقات ہوئی کسی نے جہاد سے انکار کیا ہو یا جہاد کو ماننے سے گریز کیا ہو یا جہاد کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو اس سے مجھے احساس ہوا کہ مسلمانوں میں بہرحال یہ جذبہ موجود ہے اور اسے قبول کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم نے دعوت دینے میں کوتاہی کی اور حد سے زیادہ تساہل برتا اور صاف ستھری بات رکھنے کی بجائے اسے کئی پردوں میں لپیٹ کر پیش کیا جس کی وجہ سے مسلمان بیدار نہیں ہوئے لیکن جب ان کے سامنے بالکل واضح اور صاف بات آتی ہے تو ان کے اندر جہاد کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھتی ہے چنانچہ الحمد ہر جگہ عجیب و غریب حالات دیکھنے میں آئے اور مجھے بے حد حیرانی ہوئی خصوصاً یورپ کے سفر کے دوران وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس سے پہلے اس قدر بڑے اور منظم اجتماعات یہاں کبھی نہیں ہوئے جتنے کہ دعوت جہاد کے سلسلے میں ہوئے اور اگر اس بارے میں میں لوگوں کے جذبات اور اقوال کو نقل کرنا شروع کروں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کتاب کا مواد بن سکتا ہے ان میں سے اکثر واقعات میرے سینے میں ہیں یہ تو ایک اتفاق تھا کہ انہیں جہاد کی دعوت میری زبان سے دی جا رہی تھی اس میں میرا کچھ بھی کمال نہیں تھا یہ سب کچھ دعوت جہاد کا اثر تھا کہ مسلمانوں میں کیسی کیسی انقلابی تبدیلیاں دیکھنے میں ملی میں بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سے نااہل کو اس چیز کا وقتی طور پر ذریعہ بنایا اور میں دوسرے مسلمانوں کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ جہاد کی دعوت کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کریں کیونکہ مسلمان بہرحال اس کے منتظر ہیں جو شخص اپنی جان و مال پیش کر کے انہیں دعوت جہاد دے گا اور خود بھی اس پر عمل کے لیے پوری طرح آمادہ ہوگا تو اسے انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کی طرف سے مثبت جواب ہی ملے گا اور ایسے ایسے جذبات دیکھنے کو ملیں گے جنہیں زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کشمیر کا سفر کن مقاصد کے تحت کیا جواب میرا سفر کشمیر ایک ضمنی سفر تھا ورنہ اصل سفر ہندوستان کے لیے کیا تھا کیونکہ ہماری لڑائی ہندوستان سے ہو رہی تھی اور کشمیر کے جہاد کے سولے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے تو اہل اسلام کی خدمت کے سلسلے میں میرا ہندوستان جانا ہوا اور پھر کشمیر کا محاذ جنگ بھی چونکہ قریب تھا لہٰذا میں نے اس میں شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھا اور رفیق محترم کمانڈر سجاد شہید رحمہ اللہ نے مجھے کشمیر آنے کی دعوت بھی دی تھی جسے میں نے قبول کر لیا تھا تو یہ قرض بھی میں نے چکانا تھا اور تنظیمی طور پر بھی جس ذمہ داری پر کام کر رہا تھا اس میں مجاہدین کے باہمی اتحاد و اتفاق کی ذمہ داری بھی میرے اوپر تھی اور کشمیر میں باقاعدہ اس اتحاد و اتفاق کا اعلان اور تربیت بنانے کے لیے میرا وہاں پہنچنا مفید سمجھا جا رہا تھا ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے دورہ کیا اور بہرحال بابری مسجد کی شہادت میرے اس دورے کی بہت بڑی وجہ ہے جس کا اکثر و بیشتر تذکرہ مختلف مضامین میں آتا رہتا ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا جو آپ نے دورہ کیا جس تنظیم سے آپ وابستہ تھے اس کی اجازت کے بغیر کیا اس بارے میں کچھ بتائیں جواب جہاد کے فرائض میں سے ایک فرض امیر کی اطاعت بھی ہے اور کوئی مجاہد بھی جس کی عقل سلیم ہو اور اس کے ہوش و حواس درست ہوں وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں اور دشمنوں کے نرغے میں اس حالت میں نہیں ڈال سکتا کہ وہ اپنے امیر کا نافرمان ہو مجھے معلوم نہیں کہ کن مقاصد کے تحت یہ بات مشہور کی جا رہی ہے حالانکہ وہ تمام افراد بھی زندہ ہیں جو اس وقت ذمہ داری پر تھے اس کے علاوہ اس وقت ہندوستان اور کشمیر سے متعلق میرے پاس جو ذمہ داریاں تھیں چونکہ میں نے کبھی ان کا اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا شاید اسی وجہ سے کسی کو یہ شب و ہوتا ہو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھ سے کوئی شرعی بے قاعدگی نہیں ہوئی جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس سفر میں ہندوستان بھی گئے ہندوستان کے حالات کیسے پائے جواب میں اپنے اس سفر سے پہلے ہندوستان کا تفصیلی جائزہ لے رہا تھا اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد اور مجاہدین کے ساتھ رابطے میں بھی تھا اور ہندوستان کے تمام صوبوں کے حالات پر بھی میری کافی گہری نظر تھی اور چونکہ یہ جہاد کا حصہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں اسے سمجھیں اس کے حالات کا بغور مشاہدہ کریں اور اس پر کڑی نظر رکھیں کیونکہ یہی وہ قاتل ہے جو ہر دن ہمارے بیس سے پچیس نوجوانوں کو شہید کر رہا تھا ہمارے گھروں کو جلا رہا تھا ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کر رہا تھا ہماری مساجد اور مقدس مقامات کو گرا رہا تھا یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پہنچ کر میں کسی نئی چیز سے آشنا نہیں ہوا میرے سامنے الحمد ہندوستان کے سارے حالات تھے اور میں نے وہاں رہ کر جو کچھ کیا وہ میں چاک کے قفص سے میں لکھ رہا ہوں البتہ چونکہ کشمیر کی تحریک جاری ہے اس لیے نہ ہر بات لکھی جا سکتی ہے اور نہ اس سلسلے میں ہر بات بیان کی جا سکتی ہے احتیاط اور عسکری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ اس میں بیان کے قابل ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں ہندوستان کے حالات جیسے میں سنتا تھا میں نے وہاں جا کر ویسے ہی پائے کہ وہاں کا مسلمان اب بیدار ہو رہا ہے غلامی کا وہ جال جس میں وہ جکڑا ہوا ہے اب تک وہ اس کے بارے میں زیادہ شعور نہیں رکھتا تھا مگر اب اس میں اس چیز کا شعور بیدار ہو رہا ہے کہ وہ غلامی کے اس جال سے باہر نکلے مسلمان وہاں پر جس سے بے چینی میں مبتلا ہیں وہ بے چینی بھی وہاں کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں نظر آئی آر ایس ایس اور وشوا ہندو پریشد کی ستر سالہ محنت کے بعد ہندوستان جس پیلے اور بھگوے رنگ میں رنگا جا رہا ہے اس کا مظاہرہ بھی میں نے وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل تاریخ کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کی گئی ہے جو وہ کر سکتے تھے لیکن مسلمانوں میں جو بیداری کی لہر دوڑی ہے اس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ ان کا مستقبل ہندوستان میں روشن ہوگا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر میں مجاہدین کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ان کے حالات کے بارے میں کچھ بتائیں جواب جب میں کشمیر میں داخل ہوا تو ایئرپورٹ سے ہی میرے ذہن میں یہ بات سوار ہو گئی کہ یہاں مجاہدین کس طرح سے کام کرتے ہوں گے ہر طرف فوج کے بنکر ہر طرف پھرنے والے سیکورٹی اہلکار قدم قدم پر ان کے مورچے کوئی نیا آدمی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس شہر میں کوئی ایک فرد بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اسلحہ لے کر آ جا سکتا ہوگا لیکن جہاد اپنی طاقت ہر جگہ منواتا ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجاہدین کو جو اس سخت قسم کے فوجی کریک ڈاؤن کے درمیان بھی پوری جرت ہمت اور استقامت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں سری نگر کے معروف اور معزز ترین علاقے میں جہاں چاروں طرف سیکیورٹی اہلکاروں کا جال بچھا ہوا تھا یہاں تک کہ اس سڑک سے گزر کے اپنی رہائش گاہ تک پہنچتے ہوئے میں نے درجنوں اور سینکڑوں فوجیوں کو دیکھا اور ان کے پاس سے گزرا مجھے اس وقت بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ جب کچھ ہی دیر بعد کمانڈر سجاد افغانی اپنے بارہ مسلح باڈی گارڈ سمیت میرے اس مکان میں داخل ہوئے اور اس کے علاوہ بھی کئی مجاہدین وہاں پر پہنچے اور پھر ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا اس کے بعد اسلام آباد جسے اننت ناگ بھی کہا جاتا ہے کہ علاقے میں مجاہدین کے مسلح دستوں اور گروپوں سے بھی ملاقات ہوئی مجاہدین کا حوصلہ بلند تھا الحمد اور وہ اس بات پر خوش تھے کہ اللہ رب العالمین نے جہاد جیسے مقدس فریضے کے لیے انہیں قبول کیا ہے البتہ جہاد کشمیر میں مجاہدین کے لیے مشکلات بھی بے پناہ ہیں اور اس بات کی سخت ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ کنٹرول لائن سے دوسری طرف بیٹھنے والے لوگ مجاہدین سے تعاون میں کسی طرح کی کمی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے یہ زمین پر چلتے پھرتے زندہ اولیاء اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون ہمارے ایمان کا ثبوت اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھارتی فوج کے ہاتھوں آپ کی گرفتاری یقیناً ایک اہم واقعہ تھا لیکن آج تک یہ پوری طرح کبھی منظر عام پر نہیں آیا اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں جواب ہاں یہ سچی بات ہے کہ میری گرفتاری کا واقعہ پوری طرح منظر عام پر نہیں آ سکا اس کے بھی کچھ عوامل ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گرفتاری کے عینی گواہ کل تین تھے ایک اننت ناگ یعنی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک مجاہد ساتھی بھائی رئیس شہید رحمہ اللہ جو اس وقت مجاہدین کے ناظم مالیات اور ان کی ایک خصوصی فورس کے ذمہ دار کی حیثیت سے وہاں کام کر رہے تھے اور باقی ہم دو یعنی کمانڈر سجاد صاحب رحمہ اللہ اور میں ہم دونوں جیل میں تھے جب کہ بھائی رئیس ہمارے گرفتار ہونے کے کچھ عرصے بعد جام میں شہادت نوش فرما گئے ہم تینوں کے علاوہ جائے وقوع پر اور کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جو صحیح صورتحال لوگوں تک پہنچا سکتا دوسری وجہ یہ ہے کہ مجاہدین کے وہ افراد جو محاذ جنگ سے دور بیٹھ کر محاذ کے حالات لکھتے ہیں اور مجاہدین کے شعبہ نشر و اشاعت کی خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ اکثر ان باتوں کو لکھتے ہیں اور ان باتوں پر انحصار کرتے ہیں جو ان تک کئی ذریعوں اور کئی راستوں سے پہنچتی ہیں خود انہیں محاذ جنگ پر جانے اور خود وہاں کا مشاہدہ کرنے یا وہاں کے حالات معلوم کرنے کی زحمت گوارا کرنے کی توفیق نہیں ملتی اس وجہ سے صحیح حالات اور صحیح واقعات ان تک نہیں پہنچ سکتے تیسری وجہ وہ بات ہے جو عام طور سے مجاہدین کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی اور اب الحمدللہ مجاہدین اس سے آہستہ آہستہ آزاد ہوتے جا رہے ہیں وہ یہ شوق کہ مجاہدین کو ہمیشہ ناقابل تسخیر کر کے پیش کیا جائے اور ان کی طاقت اور قوت کو ما فوق الفطرت اور انسانی قوت سے بڑھا کر پیش کیا جائے چنانچہ اس بات کو آر اور عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی مجاہد بغیر جنگ کرتے ہوئے گرفتار ہو جائے یا چند فوجیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے چنانچہ لازماً اس کو شہادت یا گرفتاری کے لیے دشمن کی لاکھوں فوج کے سامنے کھڑا کرنا پڑتا ہے تاکہ عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ کسی مجاہد کو سو دو سو فوجی تو پکڑ ہی نہیں سکتے لازماً اس کے لیے لاکھ دو لاکھ فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے ان مبالغہ آرائیوں کی وجہ سے جہاد کی دعوت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور حالات و واقعات کا صحیح تجزیہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا اور سب سے خطرناک یہ کہ بعض مجاہدین میں خود ریاکاری کی کیفیت پیدا ہوئی ہے مجاہدین کو چاہیے کہ حالات و واقعات کا صحیح تجزیہ پیش کیا کریں اور اس چیز کو اپنے لیے آر نہ سمجھیں کہ دشمن کا مقابلہ کیے بغیر کوئی گرفتار ہو گیا یا کم افراد کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا یا کم افراد کا مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہوا یہ چیزیں میدان جہاد کا ایک لازمی حصہ ہیں ہر انسان اپنے جسم اور اپنی طاقت کو تولے اور اس کے بعد پھر ان واقعات پر غور کرے تو یقیناً اسے شرم آئے گی کہ حد سے زیادہ مبالغہ کرنے میں جہاد کا کس قدر نقصان ہوتا ہے اور اسے کتنی زیادہ برائیاں جنم لیتی ہیں الحمدللہ للہ حق ان چیزوں سے پاک صاف رہتے ہیں بہرحال کمانڈر سجاد شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ ہم دونوں اسلام آباد کے ایک گاؤں سے مجاہدین سے مل کر واپس آ رہے تھے اور جنگی حکمت عملی کے تحت سجاد صاحب نے اپنے تمام مسلح ساتھیوں کو ہٹا دیا تھا وہ ایک سویلین کے روپ میں سفر کرنا چاہتے تھے لیکن راستے میں ایک مسلح ساتھی کو ساتھ بٹھانا پڑا اور آگے سول ٹرکوں میں فوج کا ایک کانوائے موجود تھا جو لوگوں کو روک کر ان کی تلاشی لے رہا تھا اسی تلاشی کے دوران سجاد صاحب نے اپنے اس مجاہد ساتھی کو بھاگنے کا اشارہ کیا اس نے ایک گرنیڈ فوج پر پھینکا اور بھاگ گیا اتفاق ہے کہ وہ گرنیٹ نہیں پھٹا مگر پھر بھی اس نے ایک دو فوجیوں کو گرایا اور نکل گیا اس پر بہت شدید فائرنگ ہوئی جس سے وہ زخمی ہوا لیکن زخمی حالت میں وہ نکل گیا اس وقت ہم موٹر رکشہ میں آ رہے تھے کیونکہ ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی ہمیں اتارا گیا اور جامع تلاشی لی گئی سجاد صاحب کشمیری زبان بولنے کے ماہر تھے انہوں نے ان کو مطمئن کیا کہ ہمارا اس نوجوان سے کوئی تعلق نہیں تھا میں ایک تاجر ہوں اور یہ میرے پیر صاحب ہیں فوج نے مطمئن ہو کر ہمیں چھوڑ دیا ہم رکشہ میں بیٹھ کر واپس جا رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑیوں نے پھر ہمارا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ ذرا آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم مزید تفتیش کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے ان کی کئی مسلح گاڑیاں تھیں پورا کانوائے تھا جس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں لے کر واپس گئے راستے میں ہماری گاڑی موجود تھی انہوں نے اس گاڑی کو ٹٹولا تو انہیں اور زیادہ شک ہو گیا کیونکہ اس میں سے ان کو کچھ چیزیں ایسی مل گئیں کہ جن سے ان کا شک اور بڑھ گیا بلکہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا بالآخر وہ اپنے کیمپ میں لے گئے جہاں کچھ عرصے بعد ان کو تصدیق ہو گئی کہ یہ کون افراد ہیں اور ہماری گرفتاری کا یہ عمل مکمل ہو گیا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرفتاری کس علاقے میں عمل میں آئی جواب میں نے عرض کیا کہ سری نگر سے آگے ایک شہر ہے جس کو مجاہدین اسلام آباد کہتے ہیں اور ہندو اسے اننت ناگ کہتے ہیں وہاں کے ایک دور دراز گاؤں سے ہم اسلام آباد شہر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ہماری گرفتاری ہوئی جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے میں آیا ہے کہ جب آپ لوگ گرفتار کیے گئے تو اس وقت سجاد شہید نے آپ کی وجہ سے اپنی شناخت کروائی تھی تاکہ آپ کو چھڑوا سکیں جواب جی ہاں جب فوجی واپس ہمیں لے کر ہماری گاڑی کے پاس پہنچے اور ان کا شک بڑھ گیا اور وہ ہمیں اپنے کیمپ میں لے گئے تب کیمپ کے دروازے کے پاس پہنچ کر سجاد صاحب نے آخری کوشش کی ہم دونوں کو الگ الگ گاڑیوں میں باندھ کر بٹھایا گیا تھا مجھے میری گاڑی سے اتارا گیا اور سجاد صاحب کی گاڑی کے پاس لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی اور وہ زور زور سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو پیر صاحب ہیں ان کو بھی لاؤ اور اپنے کمانڈر افسر کو بھی لاؤ ان کی گاڑی کے سامنے مجھے بھی کھڑا کر دیا گیا اور ان کا کمانڈنگ افسر بھی آ گیا تو سجاد صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ پیر صاحب میں نے آپ پر ظلم کیا ہے شاید اس کی مجھے سزا ملی ہے اور پھر اس افسر کو کہا کہ مبارک ہو تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے تم نے حرکت الانصار کے سارار اعلیٰ سجاد افغانی کو گرفتار کر لیا ہے یہ سنتے ہی اس فوجی نے بے ساختہ ان کو سیلوٹ کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا انہوں نے کہا کہ میں تو سجاد ہوں اور آپ کو اس پر انعام بھی ملے گا لیکن یہ بے قصور ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں میں نے ان کو مجاہدین کے لیے کچھ چندہ وغیرہ لینے کے لیے اغوا کیا تھا ان کا بہت بڑا حلقہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے پھر ہمیں الگ الگ گاڑی میں بٹھا دیا گیا اس دوران وہ بہت نعرے لگا رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوش ہو رہے تھے لیکن ان کو شبو ہوا کہ جب یہ سجاد ہیں تو ان کے ساتھ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا اور پھر خود اس کو چھڑوانے کے لیے اپنا نام ظاہر کیا ہے تو اس میں بھی کوئی اہم بات ہوگی چنانچہ وہ اپنی تفتیش کرتے رہے اور بہت زیادہ تشدد بھی کیا بلاخر وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کو معلومات ہوتی رہیں اور پھر ان کی خوشی اور بڑھ گئی کہ ہم نے جو دوسرا افراد گرفتار کیا ہے وہ بھی دشمنی کے اعتبار سے اہمیت کا حامل تھا سجاد شہید کی زندگی کا یہ اہم واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینے کی کوشش کی میرا خیال یہ ہے کہ وہ خود کشمیر میں بہت عرصے سے برسر پیکار تھے اور کافی سارے مجاہدین سے ان کا تعلق تھا بہت سارے افراد کیمپوں میں بطور مخبر کی حیثیت سے موجود تھے جو سجاد صاحب کو جانتے تھے کیمپ میں پہنچ کر بھی ان کی شناخت ہو جانی تھی لیکن اپنی شناخت سے پہلے ہی انہوں نے اپنا نام ظاہر کر کے اپنے ایک ساتھی کو چھڑانے کی آخری کوشش کی یقیناً یہ چیز ان کے لیے ایک اونچے مقام کا باعث ہے اور ان کے اندر جو مجاہدین کی صفات تھیں ان کا اس سے اظہار ہوتا ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈین آرمی نے گرفتاری کے بعد سب سے پہلے آپ پر مقدمہ دائر کیا یا قانونی طور پر تشدد کیا جواب گرفتاری کے فوراً بعد تشدد کا عجیب و غریب اور خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم دونوں کو الگ الگ اس کا نشانہ بنایا گیا اور بعد میں جو حالات معلوم ہوئے اس سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ ہمیں اپنے پہلے کیمپ میں ہی قتل کر دینا چاہتے تھے اور اس کے بعد یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مقابلے میں ہم نے ان دونوں کو مار دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر روب ڈال دیا اور اس روب کی بڑی وجہ اس وقت ضلع اسلام آباد کے مجاہد کمانڈر جو کہ میرے انتہائی گہرے دوست اور سجاد صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی بھائی سکندر شہید رحمہ اللہ تھے جن کی جمع مردی کا اس روب میں بڑا حصہ تھا ہمارے گرفتار ہوتے ہی انہوں نے اپنے تمام مجاہدین کو اکٹھا کر کے کیمپوں پر دیوانہ وار حملے شروع کر دیے تھے اور پورے کشمیر میں تحریک کو ایک زبردست قسم کی گرمی مل گئی ان دنوں مجاہدین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آرمی پر ہر طرف سے فائر کھول دیے اور غالباً یہی چیز ان پر دباؤ کا باعث بنی کہ ہمارے مرنے کے بعد انتقامی کارروائیاں اور زیادہ شدید ہو سکتی ہیں لہٰذا تیرہ دن تک ہمیں پریس اور ہر چیز سے دور رکھنے کے بعد بلاخر وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ ہماری گرفتاری کا اعلان کریں ورنہ بقول انہی میں سے بعض افراد کے واللہ عالم ان کا ارادہ تھا کہ ان کو کیمپ میں قتل کر دیا جائے یہاں میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کئی مجاہدین کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ کیمپ میں لے جانے کے بعد ان کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا اور ظاہر یہ کر دیا کہ ایسا مقابلوں کے دوران ہوا ہے چنانچہ تیرہ دن تک اخباروں کو ہماری خبر جاری نہ کرنا ہمیں پریس کے سامنے نہ لانا ہماری گرفتاری کا عمومی جشن نہ منانا یہ سارے ایسے شواہد ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں لیکن تیرہویں دن انہوں نے ہمیں سری نگر لا کر صحافیوں کے سامنے پیش کیا اور باقاعدہ ہماری گرفتاری کا اعلان ہوا اور اس کے ایک دو روز بعد سری نگر کے بادامی باغ آر آر سینٹر میں لے جایا گیا جو ایک حکومت خانہ ہے لیکن کوئی چارج شیٹ ہمیں نہیں دی گئی اور نہ کوئی فرد جرم ہم پر عائد کی گئی یہاں تک کہ قانونی طور پر اندراج بھی نہیں کیا گیا بلکہ سات ماہ تک ہمیں بغیر ہر طرح کے قانونی جواز کے اس سینٹر میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا پوچھ تاچھ ہوتی رہی اور ہر طرح کا غیر انسانی معاملہ وہاں سب مجاہدین پر برتا گیا اور پھر اس کے بعد جب ہمیں حالات کا علم ہو گیا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں یہاں غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے تو ساتھیوں میں ایک شعور پیدا ہوا اور انہوں نے بہت زبردست قسم کا احتجاج کیا جس کے نتیجے میں ہمیں جموں میں کوٹ بھلوال کی ایک جے آئی سی جوائنٹ انٹوریگیشن سینٹر کوٹ بھلوال میں لایا گیا اب ان کا ارادہ تھا کہ ہماری گرفتاری کو باقاعدہ رجسٹر کریں لیکن وہاں حالات خراب ہو گئے اندر مجاہدین ایک ہزار کی تعداد میں کھلے تھے وہ سب ہماری حمایت میں ہو گئے اور پھر سرنگ کھودنے کا معاملہ طے ہو گیا چنانچہ ہم وہاں تین ماہ بغیر رجسٹریشن کے رہے اور تیسرے ماہ انہوں نے حملہ کر کے ہمیں وہاں سے باہر نکالا ہم لوگ شدید زخمی تھے تقریباً ایک ماہ تک ہم لوگ اپنے بستروں پر سو بھی نہیں سکتے تھے لیکن اس حالت میں بھی وہ ہمیں مزید تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور ہمیں جموں کی ایک بدنام زمانہ J I C joint interrogation centre Talab Tillo میں منتقل کر دیا گیا تالاب تلو میں پہلی بار گرفتاری کے بعد تقریباً دس ماہ کے بعد ہماری گرفتاری کاغذوں پر رجسٹر ہوئی اور ہماری ایف آئی آر رپورٹ بنائی گئی ہمارا بیان باقاعدہ لکھا گیا جس کو آئی آر کہتے ہیں انٹروگیشن رپورٹ تیار ہوئی اور پھر اسی کو بیس بنا کر ہم پر دو سال کا پبلک سیفٹی ایکٹ لگا کر تہاڑ جیل منتقل کیا گیا تہاڑ جیل میں دو سال رہنے کے بعد ہمیں پھر کسی قانونی کھاتے میں رکھ لیا گیا اور گرفتاری کے تقریباً سوا پانچ سال بعد پہلی بار ہمیں ٹاٹا کورٹ میں پیش کیا گیا گویا کہ آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہم پر سوا پانچ سال تک کوئی چارج شیٹ نہیں لگائی گئی نہ کوئی فرد جرم عائد کی گئی اور نہ ہی ہمیں کوئی قانونی سہولت دی گئی کہ ہم کسی کورٹ میں جا سکیں یا کسی عدالت سے ہم انصاف حاصل کر سکیں جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھارتی حکومت کے پاس آپ کے خلاف کیا مقدمات تھے جواب ٹاٹا کورٹ میں میرے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی گئی تھی اس میں مجھے دنیا کا ایک بہت بڑا دہشت گرد کئی ملکوں میں جا کر جہاد کی دعوت دینے والا ایک فرد مجاہدین کی مالی طور پر مدد کرنے والا ایک فرد اور عملی طور پر جہاد میں شرکت کرنے والا ایک مجاہد ملیٹنٹ قرار دیا گیا تھا اور جج سے کہا گیا تھا کہ یہ انڈیا کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے انڈیا کے اندر یا سری نگر میں میرے خلاف کسی معاملے کو درج نہیں کیا گیا تھا بلکہ میری عمومی زندگی کے حوالے سے یہ الزام لگا کر پیش کیا گیا لیکن آٹھ نو بعد جج کے سامنے پیش ہونے کے بعد جج نے اس کیس میں مجھے بری کر دیا مگر جب حکام کو معلوم ہوا کہ جج بری کرنے والا ہے تو انہوں نے سرنگ کی کھدائی کے کیس کا جو کورٹ بھلوال میں کھودی گئی تھی سول کورٹ میں ٹرائل شروع کر دیا جہاں ایک عورت جج تھی ابھی اس کیس سے بری ہونے کا وقت قریب تھا کہ ایک نیا کیس مجھ پر بنا ڈالا کہ عید کے دن جیل حکام پر پتھراؤ کیا تھا اور مجاہدین کو چھتوں پر چڑھا کر حکام کے خلاف نعرے لگائے تھے اس کے بعد اسی طرح کے پانچ چھ کیس مزید تیار تھے لیکن ابھی دوسرے کیس کا ٹرائل چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کیس خود ہی ختم فرما دیے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹاڈا کورٹ نے آپ کو رہائی کا حکم جاری کر دیا تھا اور آپ کو تمام الزامات سے بنیادی طور پر بری کر دیا گیا تھا تو پھر آپ پر کس بنیاد پر ایسے دیگر مقدمات چلائے گئے حالانکہ آپ کی برات ثابت ہو چکی تھی جواب یہ باتیں اس ملک کے بارے میں پوچھی جا سکتی ہیں جہاں انسانیت موجود ہو ہندوستان بہت عرصہ ہوا انسانی قوانین سے محروم ہو چکا ہے اگر میں وہاں کی جیلوں کا حال آپ سے تفصیل سے بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہندوستان کس ماحول اور کن حالات میں سانس لے رہا ہے ہمارے کئی ساتھی جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان پر یہ کیس ہے کہ انہوں نے جیل کے ایک فرد کو پتیلا مارا تھا اور باقاعدہ وہاں کورٹ میں ایک پتیلا پیش کر دیا گیا کہ یہ ان کا ہتھیار تھا ایک طرف کاغذوں میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کے بہت سخت اور خوفناک ترین دہشت گرد ہیں اور جب وہ دوسرے تمام کیسوں سے بری ہو گئے تو ان پر ایک پتیلا مارنے کا کیس عائد کر کے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے ان میں قابل ذکر ہمارے مولانا ابو جندل صاحب ہیں جن کو چرار شریف کے واقعے میں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بائیس ساتھی وہاں پر ایسے ہیں جن کو وہاں کی تمام عدالتوں نے پش بیک کے آرڈر جاری کر دیے ہیں یعنی کہ ان کو پاکستان بھیجنے کے احکامات ہیں ان میں سے بعض کے کاغذات اس وقت میرے پاس یہاں موجود ہیں لیکن پھر بھی ان کو بلا جواز وہاں پر رکھا ہوا ہے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب میں نے پہلی بار پریس کانفرنس بلائی تھی تو میں نے ایک اخباری بیان وہاں تقسیم کیا تھا کہ ساٹھ پاکستانی افراد تین ساڑھے تین سال سے مختلف تھانوں میں پڑے ہیں جن کے لیے عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ ان کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے لیکن وہاں کے حکام کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ان کو وہاں بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے ان کو کئی سالوں سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے تو جہاں قانون کی ایسی حالت ہو ایسے ملک کے بارے میں اس طرح کے سوالات کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاڈا کورٹ کی حقیقت کیا ہے جواب ٹاڈا مخفف ہے ایک جملے کا جس کا مفہوم بنتا ہے انسداد دہشت گردی کا قانون یہ قانون انڈیا گورنمنٹ نے متعارف کرایا تھا جو دنیا کے کسی بھی ملک کے قوانین سے میل نہیں کھاتا اس قانون کی روح سے پولیس کے سامنے دیا ہوا بیان کسی بھی ملزم کے خلاف ایک ثبوت مانا جاتا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کے سامنے دیے ہوئے بیانات کو عدالت گواہوں کی گواہی اور دیگر شواہد کی روشنی میں پرکھتی ہے لیکن ٹاڈا میں اس کی قطن گنجائش نہیں ہے بلکہ ملزم نے پولیس کے تشدد کی وجہ سے جو بیان دیا ہو اور اس پر اس کے انگوٹھے یا دستخط ہو گئے ہوں وہ بیان بطور ثبوت عدالت میں تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس پر سزا دی جاتی ہے ٹاٹا قانون میں کئی شکے تھیں جن میں سب سے ہلکی شک پانچ نمبر تھی جس کے تحت پندرہ سال کی سزا تھی اور سب سے خطرناک شک ٹاٹا دو اور ٹاٹا تین تھی ٹاٹا کے لیے الگ سے عدالتیں قائم کی گئی تھیں جو ہائی کورٹ کے مساوی تھیں چنانچہ ٹاڈا عدالت سے جس کو سزا مل جائے تو اس کو اپیل کے لیے صرف سپریم کورٹ میں جانے کی گنجائش ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ یا اور کسی کورٹ میں اپیل نہیں کر سکتا ٹاٹا میں پکڑے جانے والے یا اس کا نشانہ بننے والے پچانوے فیصد مسلمان تھے جموں بمبئی اور یو پی میں مسلمانوں کو اس قانون کا نشانہ بنایا گیا یہاں تک کہ بعد مسلمانوں کو خنجر اور اس طرح رکھنے پر بھی ٹاٹا کے تحت سزائیں دی گئیں اور ان کو الجھا کے رکھا گیا اسی طرح سے وہاں ایک خبر بھی مشہور ہوئی کہ ایک جانور پر بھی ٹاڈا لگایا گیا کہ اس پر مجاہدین گھومتے تھے ایک گھوڑا تھا جو پنجاب سے پکڑا گیا تھا اور اس کو بھی ٹاڈا کے تحت لیا گیا تو اس اندھے قانون کا بہت مضحکہ خیز استعمال ہوا اور اس قانون کی ایک بدترین بات یہ تھی کہ اس میں ضمانت محال تھی اور اس میں ٹرائل بھی بہت لمبا چلتا تھا بہرحال ہمیں ٹاڈا دو اور تین لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا جس میں عمر قید کی سزا سے کم کوئی سزا نہیں تھی لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا ہوا کہ اسی ٹاڈا کورٹ کے جج نے اس کیس کو بوگس قرار دے دیا اور ہمیں بری قرار دے دیا اس کے فوراً بعد انہوں نے سرنگ کا کیس لگا کے ہمیں دوسری کورٹ میں منتقل کر دیا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹا کورٹ کے جج نے بھارتی حکومت کے دباؤ کے باوجود آپ کو کس طرح بری قرار دیا جواب جج ہمیشہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے اسے کچھ نہ کچھ سہارا ضرور چاہیے ہوتا ہے کاغذی کارروائی کو اپنی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں جو اتھارٹی ہمیں کورٹ میں پیش کرنے لے گئی تھی وہ کوئی بھی ایسا ثبوت ان کو نہیں دے سکی جسے بنیاد بنا کر جج ہمیں سزا دیتا یا اس کیس کو وہ مزید لمبا چلا سکتا اب صرف کسی کو دہشت گرد لکھنے سے تو دہشت گرد قرار نہیں دیا جاتا دہشت گردی کا کوئی ثبوت یا خود اس کا کوئی ایسا بیان بھی وہاں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہاں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جموں کشمیر میں ٹاڈا کی طرف سے سات ہزار سے زائد کیس اب بھی درج ہوئے ہیں مگر اب تک وہاں کسی کو بھی سزا نہیں ہو سکی البتہ سالہ سال تک لوگوں کو اس میں الجھا کر رکھا گیا البتہ بمبئی میں ٹاڈا کے تحت کئی مسلمانوں کو سزا ہوئی اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے احتجاج کے بعد اور بعض سیاسی پارٹیوں کی کوشش سے ٹاڈا قانون کو ختم کر دیا گیا ہے البتہ ٹاڈا عدالتیں باقی ہیں اور ان کیسوں کو نمٹا رہی ہیں جو ٹاڈا قانون منسوخ ہونے سے پہلے درج کیے جا چکے تھے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں آپ پر ڈھائے جانے والے ستم کے کچھ واقعات ہمیں بھی سنائیے جواب اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی نصرت اور اپنی خصوصی رحمت سے جس طرح کرم فرماتے ہوئے مجھے رہائی نصیب فرمائی اس رحمت کو دیکھوں تو مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ میں ان چیزوں کا ذکر کروں اور ان حالات کو بیان کروں جو مجھ پر بیتے ہیں البتہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ایک مجاہد کے طور پر ان کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور شناخت ہونے کے بعد ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میرا مجاہدین کی تنظیم کے مرکزی حصے سے تعلق ہے اور پھر وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرمائی تو ایک مشرق اور بزدل کافر کا ایسے شخص کے ساتھ کیا رویہ ہو سکتا ہے اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے جو کچھ بھی بیتا وہ سب کچھ دل پر نقش ہے ہمارے مجاہد ساتھیوں پر جو مظالم ہوئے اور ہم نے ایک دوسرے پر جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھے وہ کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے ان مشرقین نے جو چودہ سو سال سے مکہ کے تبتے صحراؤں سے لے کر جموں و سری نگر کے عقوبت خانوں تک جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لچک یا کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی چنانچہ وہی مارنا وہی داڑھیوں کا نوچنا وہی جسم پر کھڑے ہو کر کودنا ناچنا گالیاں بکنا یہ ساری چیزیں ایک قیدی کے ساتھ بیتتی ہیں جو مشرقین کے ہاتھوں ایک مسلمان اور ایک مجاہد کے طور پر گرفتار ہوتا ہے مسلمانوں کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے کہ یہ مشرق بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا بھی اور مسلمانوں کا بھی اور وہ ہم میں سے کسی بھی فرد کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ نہیں رکھتا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھارتی زندانوں میں ایک قیدی ہونے کی حیثیت سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں جواب ایک قیدی کیا محسوس کر سکتا ہے یقیناً سب سے بڑا احساس جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ایک شخص کے دل پر غم کی تلواریں چلاتا ہے اور دکھ کے کچوکیل دیتا ہے وہ ہے جہاد کے عملی میدان سے محرومی کا احساس اور یہ خیال کہ شاید اللہ رب العالمین نے اب دین کی خدمت اور جہاد سے محروم کر دیا ہے حالانکہ ہم وہاں ایک دوسرے کو اس بات کی تسلی دیا کرتے تھے اور میں خود اپنے قیدی ساتھیوں کو یہ بات یاد دلایا کرتا تھا کہ آپ جہاد سے محروم نہیں ہیں بلکہ آپ کی خدمات میدان جہاد ہی میں لکھی جا رہی ہیں جو شخص اپنے گھر سے نکل گیا جہاد کے لیے جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی اس کا ضامن ہے اور اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ میدان جہاد میں بسر ہو رہا ہے خود حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اللہ کے راستے میں قید ہونے والے بعض افراد کو خط لکھا تھا جس میں ان کو کہا تھا کہ آپ خود کو قیدی نہ سمجھے آپ لوگ قیدی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے وہ مجاہد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اچھے لگے تو اس نے انہیں اپنے راستے میں روک لیا یہ باتیں ایک دوسرے کو یاد دلانے کے باوجود یہ احساس دل پر بہت زیادہ حاوی رہتا تھا کہ دین کے کام سے ایک طرح کی محرومی ہو گئی ہے چنانچہ ایک دوسرے کو اس بات کی یاد دہانی کراتے رہتے تھے کہ یہاں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور جیل میں رہتے ہوئے بھی جہاد کے اعمال کو کسی حد زندہ رکھنا چاہیے اور جہاد کی تحریری اور زبانی دعوت میں مشغول رہنا چاہیے اس لیے کہ ہماری دنیا تو ظاہری طور پر اس اعتبار سے نقصان میں چلی گئی کہ عملی میدان سے محروم ہو گئے ہیں اگر نہ خواستہ ہماری آخرت بھی نقصان والی ہو گئی تو ہم سے زیادہ بڑا بدقسمت کون ہوگا اس بات کا مذاکرہ وقتی طور پر ہمارے لیے غموں کا مداوع بن جاتا اور ساتھی زیادہ محنت سے نیک اعمال میں جڑتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ ربط و تعلق رکھتے تھے اور پورے وارڈ میں ایسا ماحول نظر آتا تھا جو شاید کسی اچھی جگہ پر بھی نہ مل سکتا ہو بس یہی محرومی کا احساس ایک طرح سے پریشانی کا باعث بھی بنتا تھا اور دوسری طرف ہمت بھی بندھاتا تھا اور دل میں اس بات کا جذبہ پیدا کرتا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے ان پابندیوں کو توڑ کر جو ہم سے بن پڑے گی کریں گے چنانچہ اسی احساس کے تحت دو بار مجاہدین نے الحمد للہ سرنگ کھو دی حالانکہ وہ کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والے چند مجاہدین نے ہمت سے کام لیا اور دشمن کی ہائی سیکورٹی جیل میں ایک بار ساٹھ فٹ لمبی اور دوسری بار ایک سو بیس فٹ لمبی سرنگ نکالنے میں کامیاب رہے اسی احساس کے تحت ہماری جیل حکام سے کئی بار لڑائی بھی ہوئی اور باقاعدہ جہادی ترتیب کے تحت راتوں کو پہرے بھی لگے اور کئی طرح کے جہادی گروپ بھی بنائے گئے اسی احساس کے تحت جیل میں جہادی ٹریننگ پیدل چلنے کا معمول بھی رہتا تھا ساتھ ہی ایک دوسرے کو جسمانی داؤ پیج وغیرہ سکھاتے تھے اسی احساس کے تحت اس بات کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ جیل کے سخت قوانین کو توڑ کر جہاد کے موضوع پر زیادہ سے زیادہ لکھا جائے اور اس کو باہر بھجوانے کی کوشش کی جائے اسی احساس کے تحت اس بات کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ وہاں درس قرآن اور دعوت جہاد کا حلقہ جمع رہے اور دعوت دینے کا سلسلہ جاری رہے اس احساس کے ساتھ ساتھ دوسرا احساس جو دل و دماغ پر غارب رہتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی طرح سے دشمن کا وہ غرور خاک میں مل جائے جو ہمیں گرفتار کرنے کے بعد اس کے دماغ پر نشے کی طرح چڑھا ہوا تھا وہ اسے اپنے لیے بہت بڑی کامیابی اور حصول یابی سمجھتا تھا کہ اس نے بقول اس کے ایسے نامور مجاہدین کو گرفتار کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی فورسز کے حوصلے بھی بڑے ہوئے تھے اور اس کی ایجنسیوں کے افراد کے پاؤں بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے چنانچہ جب بھی ہماری ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ ہمیں اس بات کا شدید احساس دلاتے تھے کہ وہ فتح یاب ہیں اور ہم شکست خوردہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی اس فتح کا راگ الاپتے رہیں چنانچہ بار بار ایسی رپورٹیں بھی شائع کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے جھوٹے قصے اور داستانیں بنا کر اپنی بہادری کے چرچے بھی کیے جاتے ان باتوں سے ہمیں یہ احساس ہوتا کہ کسی طرح سے ان کا یہ غرور ٹوٹ جائے چنانچہ جب ہم وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اجتماعی دعا ہوتی تو یہی دعا کرتے کہ یا اللہ ایسے طریقے سے آزادی عطا فرما جو عزت والا طریقہ ہو جس میں کفر کی ناک خاک میں مل جائے اس کا غرور ٹوٹ جائے اور اس کے دماغ پر جو تکبر کا نشہ سوار ہے وہ ذلت کے احساس میں بدل جائے الحمد للہ اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور جس انداز سے رہائی عطا فرمائی اس میں یہ سارے مقاصد بحمد اللہ تعالی حاصل ہو گئے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے احساسات ہیں جن کا تعلق انسان کو ذاتی انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی سے ہے جو جیل کی زندگی میں انسان کے دل و دماغ پر سوار ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے تھے کہ احساسات کی دنیا سے زیادہ سے زیادہ دور رہیں کیونکہ بعض احساسات سخت نقصان دہ بھی ہوتے ہیں